شہزادہ کرشن چندر سدھا خوبصورت تھی نہ بدصورت بس معمولی سی لڑکی تھی سانولی رنگت صاف ستھرے ہاتھ پاؤں مزاج کی ٹھنڈی مگر گھریلو کھانا پکانے میں ہوشیار سینے پیرونے میں تاک پڑھنے لکھنے کی شوقین مگر نہ خوبصورت تھی نہ امیر نہ چنچل دل کو لبھانے والی کوئی بات اس میں نہ تھی بس وہ تو ایک بے حد شرمیلی سی اور خاموش طبیعت والی لڑکی تھی بچپن ہی سے اکیلی کھیل کھیلا کرتی مٹی کی گڑیا بناتی ان سے باتیں کرتی انہیں تنکوں کی رسوئی میں بٹھا دیتی اور خود اپنے ہاتھ سے کھیلا کرتی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے قریب آتی تو گڑیوں سے باتیں کرتے کرتے سدھا چپ ہو جاتی جب کوئی شریر بچہ اس کا گھروندہ بگاڑ دیتا تو خاموشی سے رونے لگتی رو کر خود ہی چپ ہو جاتی اور تھوڑی دیر بعد دوسرا گھروندہ بنانے لگتی کالج میں بھی اس کی سہیلیاں اور دوست بہت کم تھے وہ شرمیلی طبیعت ابھی تک اس اس کے کے ساتھ چل رہی تھی جیسے ماں باپ کی غریبی نے بڑھاوا دے دیا ہو اس کا باپ جیون رام ناتھو مل مرچنٹ کے یہاں چاندنی چوک کی دکان پر تیس سال سے سیلس مین چلا آ رہا تھا اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج کی تعلیم دے سکے اس پر بھی جو اس نے اپنی بیٹی کو کالج بھیجا تھا محض اس خیال سے کہ شاید اس طریقے سے اس کی لڑکی کو کوئی اچھا خاوند مل جائے کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا ممکن ہے کالج کا کوئی اچھا لڑکا ہی اس پر عاشق ہو جائے مگر جب وہ سدھا کی صورت دیکھتا جھکی ہوئی گردن سکڑا ہوا سینا خاموش نگاہیں اور اس کی کم گوئی کا اندازہ کرتا تو ایک آہ بھر کر چپ ہو جاتا اور اپنا حکا گڑ گڑ کرنے لگتا سدھا کے لیے تو کوئی بر گھیر گھار کر ہی لانا ہوگا مگر مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بر بڑا جہیز مانگتے تھے اور اس اس کی حیثیت نہ تھی کہ کہ وہ بڑا تو کیا چھوٹا سا بھی بھی جہیز دے سکے ذہن کے بہاؤ میں بہتے بہتے نے یہ سوچا آج کل محبت کی شادی بڑی سستی رہتی ہے اب مالک رام کی بیٹی گوپی کو ہی دیکھو باپ ہیلتھ منسٹری میں تیسرے درجے کا کلرک ہے مگر بیٹی بیٹی نے ایک لکھپتی دار سے شادی کر لی ہے جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا باپ کوارٹروں میں رہتا ہے مگر لڑکی ایئر کنڈیشن ہاں مگر گوپی تو بہت خوبصورت ہے اور ہماری سدھا وہ تو بس ایسے ہی جیسے اس کی ماں اس کے لیے تو کسی بر کو گھیرنا ہی پڑے گا جس طرح سدھا کی ماں اور اس کے رشتے والوں نے مجھے گھیرا تھا دو تین جگہ سدھا کی ماں نے بات چلائی بھی تھی مگر وہ باتیں آگے نہ بڑھ سکیں ایک بار تو اس نے بند اتنا مضبوط باندھا کہ لڑکا خود گھر چل کر سدھا کو دیکھنے آ گیا مگر سدھا اسے پسند نہ آئی لڑکا خود کون سا اچھا تھا منہ چیچک مارا سا اس پر ہکلاتا بھی تھا جامن کا سا رنگ مگر گوری لڑکی چاہتا تھا اور جہیز میں اسکوٹر مانگتا تھا یہاں سدھا کا باپ ایک سائیکل تک نہ دے سکتا تھا اس لیے معاملہ آگے چلتا بھی تو کیسے چلتا مگر یہ سدھا کے باپ کو معلوم نہ تھا کہ اس بد ٹھنگنے کے انکار پر خود سدھا کتنی خوش ہوئی تھی وہ اور اس کے بھی دو برسوں میں جو دو لڑکے اسے دیکھنے آئے وہ انکار کر کے چلے گئے ان سب کی سدھا کس قدر دل ہی دل میں شکر گزار تھی وہ اوپر سے جتنی ٹھنڈی تھی اندر سے اتنی ہی لاوا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سدھا کے تخیل کی اڑان کتنی اونچی اور وسیع ہے اپنی تنگ و تاریخ سی دنیا سے باہر نکل کر اس کی کلپنا کیسی کیسی سندر جگہوں پر اسے لے جاتی تھی اس بات کو نہ تو اس کا باپ جیون رام جانتا تھا نہ اس کی ماں مگہی کہ سدھا کتنی عجیب لڑکی ہے وہ باہر سے معمولی رنگ روپ کی لڑکی ضرور تھی مگر اس نے اپنے دل کے اندر ایک چمکتی ہوئی زندگی چھپا رکھی تھی جس طرح لال گدڑی میں چھپا رہتا ہے اور یہ تو ہماری روایت ہے کیونکہ اپنے میلے کچیلے بنیے کو دیکھ کر کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہوگا اسی لیے تو وہ شرمیلی تھی وہ اپنا بھید کسی کو کیوں بتائے شاید لوگ اس پر ہنسیں گے اور جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سب کتنا عجیب ہوتا تھا یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کی موہنی دیکھ لیں تو تھک سے رہ جائیں اور یہ لمبی لمبی کاروں والے دیوتاؤں کی طرح اٹھلاتے ہوئے نوجوان اگر اس کے دل کی راکٹ جہاز کو دیکھ لیں تو کیا حیرت میں نہ کھو جائیں وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں اور ٹھیک بھی ہے گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ کمیز پہننے والی ایسی لڑکی کو وہ بھلا کیوں دیکھیں گے تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں کہ میں کیا ہوں تو نے کیسی لڑکی جنی ہے جیون رام کبھی کبھی مگہی کو ستانے لگتا ہر وقت چپ رہتی ہے ہر وقت نگاہ نیچے رکھتی ہے ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی ارے کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہیں ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہیں اور یہ ہے سدھا جیون رام اخبار پٹک کر چپ ہو جاتا مگہی بارہ آنے سیر والا بھات اور چنے کی پتلی دال اس کے چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتی ہوئی کہتی ان بچیوں کی بات مت کرو ان بچیوں کا باپ سپریٹینڈنٹ ہے چار سو روپے گھر لاتا ہے میری بچی کے پاس صرف دو کمیز ہے اور کپور صاحب کی لڑکیاں دن میں دو بار سوٹ بدلتی ہیں کبھی یہ بھی سوچا ہے جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے اس کی بیوی ہر وقت نچی کھسوٹی سی کیوں نظر آتی ہے اس کی بچی ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے لوگ جہیز میں اسکوٹر کیوں مانگتے ہیں بہت سے سوال پتلی دال کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے مگر جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح پی جانا چاہیے ایف اے پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا میں اب افورڈ نہیں کر سکتا اس نے اپنے ساتھی توتا رام سے کہا جو سیوا مل وول کلوتھ مرچنٹ کے یہاں نوکر تھا وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں مگر حیثیت کا لفظ کتنا صاف اور کھلا ہے جیسے کسی نے سر پر ساتھ جوتے مار دیے ہوں اور افورڈ میں میں کتنی گنجائش ہے ویسے اپنی زبان کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی استعمال کر لینے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کے لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ پڑ جاتا ہے تمہاری بیلا تو ابھی کالج میں پڑھتی ہے نا اس نے توتا رام سے پوچھا ہاں توتا رام من کی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے لڑکا ڈھونڈ لیا جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا ہاں توتا رام کوئل کی طرح کوپتے ہوئے بولا اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا کالج میں لڑکا بڑا امیر ہے جب توتا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سمو بنایا اور توتا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا ہاں۔ پھر وہ زور سے فرش پر تھوکتے ہوئے بولا حرام زیادہ کہیں کا دو سال گزر گئے سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی وہ پہلے سے زیادہ خاموش باوقار اور محنتی ہو گئی تھی گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی کیونکہ سدھا گھر میں سو روپے لاتی تھی دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینوں کا کام سیکھنے جاتی بی اے کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگہی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوششیں شروع کر دیں وہ سدھا کی تنخواہ میں بہت کم خرچ کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے بہت دنوں کے بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو کا لالچ دے کر گھیرنے میں کامیاب ہوا منگنی کی رقم بیاہ کا جہیز جہیز کی نقدی جہیز کا سونا ساری ہی ضروری باتیں طے ہو گئیں تو موتی جو لڑکے کا نام تھا اور واقعی شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا تھا اس کی سنہری رنگت پر اس کے سیاہ گنگرالے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے اس کی کمیز سے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور خوبصورت لگتے تھے اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں بچنے لگی بڑی مشکل سے وہ چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا اپنی بہنوں کے ساتھ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا لڑکی پسند نہیں اس رات سدھا سو نہ سکی رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوکار جسم ڈولتا رہا اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا لڑکی پسند نہیں ہوں مگہی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولی اور خود خود تو بڑا یوسف ہے اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے مگر اپنی پکوڑے جیسی ناک نہیں دکھتی اور اپنے ہپشیوں جیسے گھنگرالی بال نہیں دیکھتا اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا ایک تو بھینگی تھی سفا بھینگی اور دوسری پاؤڈر سرخی کی ماری سورت سے چوئیا لگ رہی تھی چوئیا اور تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے جیسے بنیے کی بوئی کے فونسڑے لڑکی پسند نہیں یہ کہہ کر اس نے اتنی زور سے کڑاہی میں کرچی چلائی یہ کہہ کر اس نے اتنی زور سے کڑاہی میں کرچی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکے کو بھون رہی ہو سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے کے گھر گھر والوں والوں بلکہ باہر محلے اور شاید دفتر والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے نہ کسی سے عشق کرے نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے دن بدن اس کی آنکھیں میلی ہوٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف خانے کا امکان ہونے لگا تھا کلرک آپس میں کرتے ہوئے کہتے جو آدمی سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا ہوتا بھی کیسے اور کہتی بھی کیا کسی سے کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور نہ پسند کر کے چلا گیا لوگ تو عشق میں میں روتے ہیں وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی اس اس دن نے دفتر اوور ٹائم کیا اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور بھورے رنگ کا پرس جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی یہ پارک دلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا چند پیڑ تھے چند بینچیں تھیں چند کتے گھاس کے تھے ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھا پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا تنہائی اس کا واحد سہارا تھی اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا جانے اس کی شخصیت میں ایسی کون سی بات تھی کہ گنڈے بھی اسے دور ہی سے سونگ کر چل دیتے کترا کر نکل جاتے تھے آج اندھیرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی مگر جب اس کی تھکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی یک کسی نے اس سے کہا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی سدھا نے آنکھیں کھولی سامنے موتی مسکرا رہا تھا وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ اور اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے سدھا کے حلق میں کوئی چیز آ کر رکنے کو لگی وہ بول نہ سکی موتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی اس نے آہستے سے پوچھا تمہیں میرے انکار پہ غصہ آ رہا ہے نا سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بہت برا لگ رہا ہے نا سدھا نے پھر سے ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو چھلک کر اس کی گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی موتی نے اپنی کوٹ کی جیب میں سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولا مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے بتاؤ حق ہے یا نہیں مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا کیا تم نے میرے ہاتھ کا فلکا کھایا تھا میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہومک کر آ گیا تھا تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھی جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتی اور وہ وہ بٹن جو میں تمہاری کمیز پر کاڑنے والی تھی تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی موتی تم نے میری ہنسی نہیں سنی تم نے میرے آنسو نہیں دیکھے تم نے میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا میرے کمارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرستے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کی شانوں کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی اور جب اس کی ماں مگہی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لا پرواہی کہہ دیا دفتر میں دیر ہو گئی پھر پرس کو زور سے جھلا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی اس کا باپ چونک گیا آج سدھا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کون جاتی ہے مگھی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بھانپ لیا ہو جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا ضرور ضرور کوئی کوئی بات بات ہے ہے ہے اور سدھا چونکہ عورت اس اس لیے کی میں مرد ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحہ سوچ لیا آٹھ دس روز کے بعد اس شبہ کو اور بھی تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سدھا کو دیکھنے کے لیے آیا اس لڑکے کی ماں مگہی کے بچپن کی سہیلی تھی اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگھی نے اسے شیشے میں اتارا تھا یہ صرف مگھی ہی جانتی تھی اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کے بجائے سدھا نے شادی سے انکار کر دیا تو پہلے مگہی اچمبے میں رہ گئی پھر اس کے دل میں وہ شبہ تقویت پکڑتا چلا گیا کہ ضرور کوئی ہے وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی اور جیون رام حکا پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگہی سے بات کہہ دے گی اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گھورے گا کہ تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا بالا ہی اپنے لیے برپسند کر لیا نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی اور پھر وہ مگہی کے سمجھانے بجھانے کے بعد خود ہی نرم پڑ جائے گا اور آخر میں گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا گا مگر کون ہے وہ وہ اور اب کوئی بھی ہو کے کے بتاتے ہی جلد جلد سے اس ہاتھ پیلے کر دے پچیس برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں مگر دن گزر گئے مہینے گزر گئے سال گزر گئے سدھا نے کچھ نہ بتایا اس کی ماں انتظار کرتی رہی مگر وہ جن جلی کبھی منہ سے کچھ نہ پھوٹی تھک ہار کے اس کی ماں نے پھر دو تین بر ڈھونڈے مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا آخری بر جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا جس کی عمر چالیس سے تجاوز کر چکی تھی اس روز شفق کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں سدھا نے موتی کو بتایا وہ لوگ آج میرے لیے ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے پھر موتی نے ہنس کر پوچھا میں نے صاف انکار کر دیا تو نے انکار کیوں کر دیا پگلی شادی کر لیتی تو زندگی پر آرام سے بیٹھ کر مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تو کیا ہوا سدھا نے اس کے گال کو اپنے گال سے سہلایا اور بولی تم میرے پاس تو ہو شادی سے بھی زیادہ میرے پاس ہر وقت میری مٹھی میں گویا موتی ہنس کر بولا ہاں یہ تو صحیح ہے میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں جب چاہو بلا لو شروع میں تو تم ایسے نہ تھے سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کو برستے ہوئے محسوس کیا کل کہاں ملو گے جہاں تم کہو لورس لین میں میں میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے نہ بابا سدھا نے کانوں پر ہاتھ رکھے موتی خاموش ہو گیا پھر سدھا خود ہی بول اٹھی کل پکچر دیکھیں گے بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے میں دو ٹکٹ خرید کر رکھوں گی تم ٹھیک پونے چھ بجے وہاں پہنچ جانا ٹکٹ میں خرید لوں گا نہیں یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی تم کوئی دوسری دکھا دینا میں کب منع کرتی ہوں مگر بھولنا نہیں کل شام پونے چھ بسنت سنیما کے باہر بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی سدھا نے دو ٹکٹ خرید لیے تھے اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلگوزے اور ایک چھٹانگ کشمش بھی لے لی تھی سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے ہوکا سا تھا پونے چھ ہو گئے چھ ہو گئے پچھلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے موتی نہیں آیا چاروں طرف روشنیاں تھیں لوگوں کی بھیڑ تھی کھوانچے والوں کی بلند آوازیں تھیں تانگے موٹروں رکشاؤں کا ہجوم تھا اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا اب وہ اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی اسے خاموشی پسند تھی اندھیرا پسند تھا تنہائی پسند تھی موتی بے حد حساس اور نفاست پسند تھا سوا کے قریب وہ ہال میں جا بیٹھی اس نے اپنے ساتھ والے سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا چلگوزوں اور کشمش کے لفافے بھی ہولے ہالے ہال بھر گیا مگر موتی نہیں آیا جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا بڑی راہ دکھاتے ہو سوری موتی کے لہجے میں بڑی ملامت تھی میں تمہارے لیے چلگوزے اور کشمش لائی ہوں کھاؤ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی موتی سرگوشی میں کہتا میرے کندھے پر سر رکھ کر دیکھنے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے تصویر تو نظر نہ آتی ہوگی وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس ہال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا سدھا نے بڑی گہری مسرت سے کہا آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں سینے کا ابھار واجی ہونے لگا کمر لچکنے لگی اور چال میں کولوں کا مدور بہاؤ شامل ہوتا گیا وہ دن حسین اور دلکش ہوتی گئی اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے ہوتے کم قیمت مگر بےحد عمدہ سلے ہوئے ہوتے سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا تھا اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئے لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تیار کرتی ہے اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جھٹ سے کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی جہاں صرف امیر ترین فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے اور اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتی اور سدھا سے رشک اور حسد سے ملے جلے انداز میں پوچھتی کیسا ہے وہ تیرا گورا رنگ ہے بال گھنگرالے ہیں ہنستا ہے تو موتی جھڑتے ہیں سدھا جواب دیتی کیا تنخواہ لیتا ہے بارہ سو بارہ سو لڑکیاں چیخ کر پوچھتی بارہ سو تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے سدھا جواب دیتی اری ہمیں دکھائے گی نہیں بس ایک بار دکھا دے ہم دیکھ تو لیں کہ وہ کیسا ہے تمہارا وہ دکھا بھی دوں گی کہو تو دفتر بلا کے دکھا دوں یہ تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا ورنہ سدھا سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھیں وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو یوں نہ دکھاتی ان لونڈیوں کا کیا بھروسہ مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد سے دے دی تھی کہ اس کے آگے پوچھنے کی ہمت لڑکیوں کو نہ ہوئی اور وہ چل کر خاموش رہ گئیں سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کڑ کر مر گیا کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی اور محلے والے طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا کیونکہ سدھا جوان اور بالک تھی اور خود مختار بھی اب وہ گھر میں دو سو روپے لاتی تھی سدھا کا باپ مر گیا اور اس کے کے مرنے بعد اگلے چند سالوں میں سدھا کے بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں پر چلے گئے پھر اس کی چھوٹی بہن دیجے کی بھی شادی ہو گئی پھر اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کمار پن کے غم میں سلک سلک کر مر گئی اور سدھا اس غم میں اکیلی رہ گئی چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سیون لائنز میں ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں دو کمرے لے کر گیسٹ کے طور پر رہنے لگی اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر نکلتا تھا اور اب وہ اپنی و حرکت میں مکمل خود مختار تھی اب وہ پینتیس برس کی ہو چکی تھی مگر مشکل سے تیس برس کی معلوم ہوتی تھی اس کے ہوٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی اور اس نے بی اے بھی کر لیا تھا اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور سکون آمیز زندگی بسر کر رہی تھی کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں بھی سجاتی تھی لوگوں کو یہ تو نہ معلوم تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور اس کا خاوند کون ہے مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتی ہیں بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے تھے کہ وہ جو کوئی بھی ہو اس کی اپنی کچھ وجوہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائی میں ملتے ہیں اور جب دنیا سو جاتی ہے اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے ان گنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی سدھا کے یہاں آتا ہے ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر لوگوں کا خیال یہی تھا وہ سدھا سے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ سدھا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی جس کے ماتھے پر سندور کا یہ بڑا سا ٹیکا جگمگاتا ہو اسے کوئی کیا کہہ سکتا تھا وہ شام سدھا کی چالیسویں سالگرہ کی شام تھی اور وہ کئی وجوہ سے سدھا کو کبھی نہیں بھولتی سدھا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی تھی جس پر باپ کے بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کی سانولی جلفیں افق پر بکھیر دی تھیں ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے آج سدھا بہت خاموش تھی موتی بھی چپچاپ سا تھا وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے کہ وہ جوانی میں تھا اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدھا سے ملتا تھا کیونکہ سدھا کا حکم یہی تھا اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے نے اور وقت کے نے زیادہ نشان نہیں چھوڑے صرف کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے تھے جو اس صورت کو اور بھی باوقار اور وجیح بناتے تھے اور وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی پچاسویں سال گرہ پر خود سدھا نے اسے تحفے میں دی تھی ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت شکل میں کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا وہ پہلے کی ہی طرح اتنا حسین دلکش اور دل نواز تھا کہ اسے دیکھتے ہی سدھا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدھا کا دل اتنی زور زور سے دھک دھک کرنے لگتا جتنا کہ پہلے روز موتی نے آہستہ سے پوچھا تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد سدھا نے ہولے سے کہا تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی صرف محبت کی جا سکتی تھی اب تم یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے موتی خاموش رہا بہت دیر کے بعد بولا اب تو تم چالیس کی ہو چکی ہو کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی یہ سن کر سدھا بھی خاموش ہو گئی اتنی دیر خاموشی رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدھا اندر ہی اندر رو رہی ہے سدھا اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا میں سوچ رہی تھی سدھا ہولے سے بولی تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا ہے کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو سوچو تو کہاں کہاں ہم نہیں گئے جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا سال سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہوئی ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئیں روئیں میں محسوس کی تمہارے پھول میری زلفوں میں رہے تمہارے بوسے میرے ہوٹھوں پر تمہاری وفا میرے دل میں کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ کچھ پا سکتی ہے سدھا نے گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے دو بازو نہیں بلکہ چار بازو ہیں بلکہ شاید چھ نہیں آٹھ بازو ہیں اور وہ اپنے جسم جاں کے رگو ریشے میں اس کے بازو کو محسوس کر رہی تھی جو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے اور سدھا نے اپنے آپ کو ان بازو کے سپرد کر دیا اور اندر ہی اندر اس طرح کھلتی چلی گئی جیسے چاندنی کے لمب سے کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے مدماتے تاروں کی جھرمٹ میں سبز جھالروں والے پیڑوں کی اوٹ سے چاند ابھر آیا تھا اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا اس کی آنکھوں میں تھا اس کے ہوٹوں میں تھا اس کے دل میں تھا اور لہر در لہر اس کی خوں میں رواں تھا ہائے میرے میرے میرے موتی موتی چور چور میٹھے لڈو میں تو مر گئی تیرے لیے تھوڑی دیر بعد جب سدھا نے آنکھیں کھولی تو اس کا پر مسرت گنود کی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے وہ شام وہ رات سدھا کو کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ وہ رات مکمل تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں جیسے وقت اور عمر چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں اور جذبے کی ایک بوند بھی چھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید میں اب تک جیا ہی اس لمحے کے لیے تھا شاید کچھ اسی طرح سدھا نے اس لمحے میں محسوس کیا اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا کیونکہ اس اس اس واقعے کے کے چند دن بعد دفتر کا مینیجر مینیجر تبدیل ہو گیا اور جو کی جگہ آیا اسے سخت ناپسند کرنے لگی تھی ایک تو وہ بڑا بدسورت تھا کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیل گیا تھا اور سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ناک نہیں ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گا اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے آنکھوں کے نیچے شیاہ گڈھے پڑے تھے سر کے بال اڑ گئے تھے اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو عجیب سی کھن آتی تھی سدھا کو اس سے لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیڈ سٹینو بن چکی تھی اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا اور اسے اس سے انتہائی کوفت ہوتی تھی لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو مگر کہاں ذہن اور حافظے پر زور دینے سے بھی اسے یاد نہ آتا تھا وہ ہو دیکھا ہوگا اس مرگلے کو کناٹ پلیس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی مگر پھر کبھی وہی مینیجر کسی فائل کو خود اٹھا کر سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جمبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بے چین ہو جاتا اور وہ سوچنے لگتی کون تھا وہ کس سے اس کی یہ حرکت ملتی ہے کیا میرے مرحوم باپ سے میرے کسی بھائی سے جیسے یہ حرکت مجھے کچھ کچھ یاد دلاتی ہو مگر کیا غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور پھر اپنا کام کرنے لگتی مگر دن بھر اس کے دل میں خلش سی ہوتی رہتی پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا پھر اس نے ایک کیبنیٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا وسکی کی بوٹل اور سوڈا نکالا پہلا پیگ گٹ چڑھا گیا سدھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے میں اٹھ کر جانے لگی کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو یہ بڑی خوشی کی بات ہے سدھا چپ رہی تمہارا نام سدھا ہے نا مینیجر بڑی بے چینی سے بولا سدھا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے کیا یہ میرا نام نہیں جانتا آخر اسے ہوا کیا ہے میرا مطلب ہے دوسرے پیک کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا تم وہی جس کے باپ کا نام جیون رام ہے سدھا بڑی ترش روئی سے بولی ہاں میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا گیا ہے پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی بیٹھو بیٹھو مینیجر نے پھر اس کی منت کی اور کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا نہیں وہ غصے سے بولی تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ زندہ میں رہتی تھی نا ہاں میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا تمہیں دیکھا بھی تھا تم سے باتیں کی تھیں بڈھے مینیجر نے سدھا سے کہا اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو مگر تب تم ایسی نہ تھی تب تم ایک معمولی سی لڑکی تھیں اور میں نے تمہیں دیکھا تھا تم سے باتیں بھی کی تھیں کب سدھا بے چینی سے بولی بڈھا مینیجر دیر تک سدھا کو دیکھتا رہا آخر آہستہ سے بولا میں موتی موتی ہوں سدھا سناٹے میں آ گئی میں بڑا بڑا نصیب تھا میں جو تم سے شادی نہ کی میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا سمجھ نہ سکا ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے میں نوجوان تھا دولت اور گورے رنگ کا لالچی جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی اور اس کے ساتھ ایک مغرور بد مزاج اور اس کے ساتھ ایک مغرور بد مزاج ظالم اور بے وفا طبیعت بھی چند سالوں میں میرے پانچ بچے ہو گئے ان میں سے کتنے میرے تھے میں کہہ نہیں سکتا مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور پھر دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا پھر زہر بیماری کا شراب کا ناکامی کا بے مہری کا میری رگ رگ میں پھیل گیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا اب وہ مر چکی ہے اس لیے میں اسے کچھ نہ کہوں گا اور اسے کہوں بھی کیا قصور تو میرا ہے میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکیں میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی میری عمر زیادہ نہیں ہے مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا وہ کہے جا رہا تھا اور سدھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے کہے اب تم آئے ہو بوڑھے بدسورت اور گنجے ہو کر خوفناک بیماریوں کا شکار اب تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو مگر میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہیں تمہیں دے دی اور معلوم تک نہ ہوا کہ میں میں میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تمہارے تصور کھو دی اور زندگی کی ہر بہار خیال گوا دی اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی تمہارے سائے کے ساتھ اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے تمہارا زیور پہنا اپنی محنت کا خون کر کے سنیما دیکھا اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر میرا باپ مر گیا میری ماں مر گئی میری کوکھ کے بچے مجھے دور ہی دور سے بلاتے رہے میں کسی کے پاس نہ گئی تمہارے خیال کو ہجر جاں بنائے ہوئے اپنے کنوار پن کے چالیس سال آنکھیں کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے میں کتنی خوش تھی کتنی مگن تھی میں نے تو تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا نہ شادی کا پھیرا نہ سہاگ کی رات نہ بچے کا تبسم بس صرف ایک تصور ایک جھلک ایک رخے یار ہی تو تم سے مستار کر لیا تھا اور تم تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو مگر سدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی موتی اسے بلاتا رہا وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی سڑک پر اندھیرا تھا مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے مگر اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹکا کر بیٹھ جائے مگر پھر اس نے سوچا ہے ہے سب میرے خیالوں کا شہزادہ اب اب وہاں نہ آئے آئے گا گا وہ کبھی میرے پاس نہیں جب وہ یہ سب سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سندور مٹا ڈالا سہاگ بندیا کھرچ لی اور پارک کی ریلنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالی اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی ہے